ہے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں دنیا کی زندگی میں خوشحالی چاہتا ہے اور آخرت کی ابدی زندگی جو اصل زندگی ہے جہاں کامیابی کامیابی اصل اصل کامیابی ہے آخرت کی ابدی زندگی میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دین ہی کے راستے سے کامیاب ہوگا دین کو چھوڑ کر انسان کسی حال میں کہیں بھی کسی زمانے میں کامیاب نہیں ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی زندگی بنانا چاہتا ہے آخر کی ابدی اور جو بھی دنیا کی وقتی زندگی میں اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے کہ وہ دین ہی کے راز کیسے کامیاب ہوگا بنگلے والے بھی بنگلوں میں خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے جب تک وہ اپنے بنگلوں میں اللہ کا دین نہ لائے چاہے ان کے بنگلے کتنی حفاظت کے بنگلے ہوں اور ان کے بنگلوں میں چاہے راحت آرام کے کتنے نقشے جمع کر لیں لیکن دین کے بغیر زندگی خوشحال نہیں بدلتی نہ حاکم اپنی حکومت میں خوشحال زندگی گزار سکتا ہے اور نہ محکوم اپنے ملک میں رہ کر میرے دوستوں خوش آدمی کی گزار سکتا ہے جب تک زندگی میں دین کو محنت کر کے نہ لایا جائے دین کیا ہے دین ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا اس کا نام دین ہے زندگی کے ہر شعبے میں کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا کپڑے پہننا اتارنا حکومت کرنا وزارت کی کرسی پر وزارت کرنا تاجر کا تجارت کرنا دانے کا زراعت کرنا مزدور کا مزدوری کرنا جو جس حال میں جس پوزیشن میں ہے اور جو بھی کام کر رہا ہے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھ کے وہ کام کرے گا کہ اللہ کا اس کے حکم کیا ہے اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ان دو چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر یہ کوئی بھی عمل کرے گا تو یہ عمل دین بن جائے گا یہ عمل عمل سارے بن جائے گا یہ عمل اللہ کی رضا و خوشوری کا ذریعہ بن جائے گا اور یہ عمل آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھلوائے گا ہاں، اور اگر انسان اپنی زندگی میں خدا کے حکم کو چھوڑ کر اور پیارے نبی علیہ اصلاح و سلام کا طریقہ چھوڑ کر اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیے بغیر اگر کوئی عمل کرے گا تو یہ عمل اس کے لیے دنیا میں مصیبتوں کے دروازے کھلوانے کا ذریعہ بنے گا زندگیوں میں دشمنیاں اور دعوتیں آنے کا ذریعہ بنے گا انسانوں کی زندگیاں تنگ کر دی جائیں گی یہ قرآن کا فیصلہ ہے من ذکری فإن مائی شن کا جو بھی ہماری تاج سے اعراض کرے گا ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے بھائی بیٹھو ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی بات اور میرے بھائی ہو کھانا تھوڑی دیر سے کھا لیجیے بیٹھ جاؤ میں رو سمجھا بجا بھی دکھاؤ اللہ کی بات کو سنو عظمت سے جن کی چاہتوں کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارو دین کی بات ہے کوئی بھی کہہ رہا ہے اسے اسے عظمت سے سننا چاہیے اسی پر اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے کانوں کو کانوں کو اور جی کو چاہت پورا کرنے کے لیے کوئی بات نہیں سننی چاہیے اللہ کی بات ہے اللہ قرآن پاک میں اس بات کو کہہ رہا ہے مبشر عباد بشارت دے دیجیے خوشخبری سنا دیجیے میرے ان بندوں کو اللہ استمعون الخوف جو اللہ کی بات کو اور اللہ کے نبی کی بات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں ہاں نظمت سے ہاں دل کے کانوں سے سننی چاہیے اللہ کے دین کی بات کو اور قربانی کے ساتھ سننی چاہیے کی چاہتوں کو قربان کرنا چاہیے آدمی کو پو آسنا اور پھر جو کچھ سنتے ہیں انہیں اچھی طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں اچھی طریقے سے اس کی پیروی اجتماع کرتے ہیں ہاں کیا مطلب کہ اللہ کی دین کی باتوں کو عمل کی نیت سے اچھے طریقے سے اس کی اور عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے ہاں، اللہ یہی لوگ ہیں جن اللہ اجازت ہدایت حاصل کرنے کا راستہ ہے اپنی مرضی پہ چلنے سے ہدایت نہیں ملتی کسی کو سیکھنا ہے جماعت میں نکل کر اللہ کے دین کی تعلیم کے لوگوں میں کیسے بیٹھنا نماز کیسے پڑھنا دعوت کیسے دینا اللہ کا ذکر کیسے کرنا مسلمان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا کیا راستہ ہے یہ سب سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے دین کی عظیم محنت ہے ندی والی محنت ہے تو میرے عزیز و میرے بھائیوں بنیادی چیز جو ہے یہ ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت کے حالات کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کا دین ہے دین زندگیوں میں لایا جائے اسی لیے ہر زمانے میں ہم نبی کو اللہ نے اپنے دین کی دعوت دے کر بھیجا اور دین کیسے آئے زندگی میں اس محنت کو دے کر بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا اور آج بھی اگر حکومت کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کا دعوت اچان ہے اللہ کے پیارے نبی پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کو آخری نبی ماننا کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے آپ ہی کی شریعت آخری شریعت ہے آپ کا دین آخری ندی ہے اللہ کے پیارے نبی نے اس کو فرمایا ہے ہاں یا نبی یا بادی بلا امت آبادی میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی دوسری امت نہیں ہے یہ آخری امت ہے یہ دین جو اسے دیا گیا ہے یہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی دونوں جہان کی فلاح و بہبودی کے لیے دیا گیا ہے اور یہ دین صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے یہ دین پوری بشریت اور پوری انسانیت کے لیے ہے مسلمان تو قوم نہیں ہے مسلمان تو ایک امت ہے اور اس امت کا ایک مقصد ہے اور اس امت کا مقصد یہ ہے کہ جو دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ دین قیامت تک کے انسانوں تک اس دین مسین کو عملی طور پر اور اس دین کو دعوت کے طور پر پہنچانا اس امت کے ذمے ہے ہر وقت امت کے ذمے ہے اس لیے میرے بھائیوں دنیا کے تمام انسان تمام پہ جائے چاہے بزنس پر پہنچ جائے اور چاہے ٹیکنالوجی کی آخری انڈیا میں پہنچ جائے ان تمام انسانوں کی کامیابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں ہے حضور پاک علیہ السلام والسلام کے دامن کو تھامے بغیر دنیا کا کوئی انسان کامیاب نہیں ہوگا دنیا کی چیزوں کا ہاتھ میں چاہتے بھی نہیں ہے کامیابی تو میرے دوستوں وہ ہے جس کو اللہ نے آفی بتایا ہے اللہ نے کامیابی اس بات کو بتایا ہے کہ جو دنیا کا انسان دنیا سے مر کر جانے کے بعد آخرت کی ابدی زندگی میں جہاں تم سے بچایا جائے بچا دیا جائے اور جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے یہ انسان کامیاب ہے کلو نفس ذائقت الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز تو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے کامیاب ہونے والا یہ کامیاب ہو چکا اور آخر کی ابدی زندگی میں کامیاب کسان کون ہیں جن کی زندگی میں جن کی زندگی کو اللہ اپنی قدرت سے خوشحال بنائے گا یہ کامیاب ہے ورنہ تمام انسان اپنی اپنی رنجوں سے ناکامی راہ بجا رہے ہیں اور انسان کا اپنی اسماج کے محنت کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جانے کے باوجود یہ انسان اپنے آپ کو ناکام کہہ رہا ہے ہر انسان ناکام کہہ رہا ہے پہ پہنچنے والا بھی اپنے آپ کو اپنی زبان سے ناکام کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ٹینشن بہت ہے اور پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں یعنی یار انسان کی زبان کا بول ہے یہ بنگلوں میں رہنے والوں کی زبان کا بول ہے یہ کوچوں میں زندگی گزارنے والوں کی زبان کا بول ہے یہ ٹیکنالوجی کی میزت دعے دار انسانوں کی زبانوں کا بول ہے کہ ہم ناکام ہیں ہمیں سکون چین نصیب نہیں ہے ہم ٹینشن میں ہیں ہمارے پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں رہا اور اس ناکامی سے نکل نہیں سکتا جب تک یہ اپنے آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا پیرو نہ بنائے زندگی کے ہر شعبے میں ہے حضور پاک علیہ السلام نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اجازت دی ہے یا خون الا اللہ اے دنیا کے انسانوں اے دنیا کے انسانوں اللہ کو مانو جیسا کہ وہ اپنی ذات و شماعت کے اعتبار سے ہے اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو جیسے اللہ تم سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا کا غلط صحیح ہے اسی میرے بھائیوں میرا عزیزوں کہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے ہر انسان کو کہ بھائی محنت کر کے اپنی زندگیوں میں اپنے بال بچوں کی زندگیوں میں اپنے اڑوسی پڑوسوں کی زندگی میں اور دنیا کے بچے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں اس مبارک دین کو ڈالنے کی فکر کی جائے اور یہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے دین کو اللہ نے آسان کیا ہے اور دین کو زندگی میں لانے کا جو محنت اور راستہ ہے وہ بھی اللہ نے آسان کیا ہے بشرط دے کہ ہم اس کو اختیار کریں اس لیے کہ ہدایت کا مالک تو اللہ ہے دلوں پر اللہ کا سبزہ ہے اللہ ہی دلوں پر دلوں کو جس طرح کا پھیر دیتا ہے ہاں چاہے ایک آدمی دین سے کتنا ہی بھاگے اور اسلام کا کتنا ہی دشمن کر کے زندگی گزارے کیونکہ جب اللہ ارادہ کرنے کا اسے ہدایت جو لے گا وہ ہدایت کرا جائے گا ہاں، تو صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے دین سے بھاگے ہیں ہاں کہ ہم دریا میں ڈوب کر مر جائیں گے پہاڑ پر کے گر کر مر جائیں گے لیکن دین دین اسلام قبول نہیں کریں گے اور بھاگے مکہ مکرمہ چھوڑ کر بھاگے لیکن اللہ کو انہیں ہدایت دینی تھی ان بھاگ کے کو اللہ میں واپس پکا میں لا کے انہیں ہدایت دی ہے ہاں، یہ کچھ نہیں ہے ہدایت کسی ہدایت ایک اللہ اللہ شریف کلو کے ہاتھ میں ہے اور دل کسی کا کسی کے قبضے میں نہیں ہے دل تو اللہ کی دو انگلوں کے درمیان میں انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے جس طرح چاہے دے دیتا ہے میرے بھائیوں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ہدایت کی محنت سے ہماری زندگیوں میں اور دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں آئے اس محنت کو اپنی زندگی کا کام سمجھ کر کریں اس سے ہماری آخت بنے گی ہماری اولادوں کی آخت بنے گی اور ہماری دنیا کی زندگی بھی خدا خوشحال بنا دے گا اور دنیا کے انسانوں کو ہدایت نش ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اس محنت کو کیا آپ نے ہر فرد امت کو اس محنت میں لگایا اور وہ آباد آپ نے اپنی ذات سے اپنی مسجد میں زندہ کیے اور صحابہ کو بھی آباد کی محنت کو کھایا جو کہا جا رہا ہے کہ دعوت تعلیم عبادت اور عبادت اور خدمت یہ چار آمان امان نبوت ہے یہ آمان نبوت ہے ان اعمال کو جب مسلمان دعوت کی محنت کے ذریعے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے بازاروں میں اور پوری دنیا میں چلتے ان اعمال کو جب زندہ کرے گا اور زندہ کر کے پھر اللہ سے مانگے گا ہدایت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دلوں کے رخ کو اپنی طرف پھیرے گا رسول الله کہ مسلمان کی مثال پر بیمار کی ہے ہاں روحانی بیمار ہے روحانی ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار کو دواخانے میں جب داخل کیا جاتا ہے یہ چاہتا ہے میں چلوں میں بیٹھوں میں کھاؤں میں پیوں لیکن جب بھی ڈاکٹر کہتا کچھ کھاؤ گے بیٹھیے چلیے سب ہے لیکن کر نہیں پاتا کیوں وہ اندر کی جو طاقت ہے وہ طاقت نہیں اس کے پاس ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب علاج کرتے ہیں علاج علاج کے ذریعے اس میں وہ طاقت اور قوت پیدا کی جاتی ہے جو طاقت اور قوت اسے بیٹھنے کے لیے چلنے پھرنے کے لیے مددگار بن جائے میں دوستوں میوا جو کل وہ کھاتا نہیں تھا پیتا نہیں تھا بیٹھتا بھی بیٹھنے سے یاد نہیں تھا وہی جب میں دوستوں علاج کے ذریعے جب اندر طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہی کہتا ہے بھائی ڈاکٹر سے کہو مجھے کھانا ہے کھانے کی اجازت دو ڈاکٹر سے میں کچھ کھانا چاہتا ہوں وہی کہتا ہے میں سوتے سوتے میں نے لیٹے لے کے میری پیٹ گرم ہو چکی ہے مجھے بٹھا دو مجھے بیٹھنا ہے جتنی اس میں طاقت اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے وہ اس تو کل کو چلنے تیار نہیں تھا اب ذمہ داری سے نکل جاتا ہے اب اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے مزید بیانات کے لیے cosita گھنٹے کی محنت کی جگہ ہے مدینہ منورہ আসসালামু আলাইকুম ভাই হ্যালো میں نے تو وہ وہ تو بھائی میں نے تو وہ وہ No se sabe,

Gracias. آخرت کا فکر ارے کبھی تھی بھول میں ایسی نہیں کہا کہ مجھے مجھے کھڑا ہونا جو کبھی نہیں کہا مسلمان اپنے بچوں کو آخر نہیں آپ یہ سمجھا کب بہت آ جائے ہمیں اور آپ کی زندگی کا حساب و کتاب کتنا ہے بیٹھے سمجھو اب کسی کا چلو ہمیں مسلمان نے اپنے بچوں کے بعد سمجھائی سے بیٹھا کہ دین اسلام یہ تو تیری میری اور پوری دنیا کی انسانوں کی کامیابی کے لیے ہے دنیا کی حکومت والے کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اس دین زندگی میں حاصل نہیں کریں گے دنیا کے دنیا کی ڈگری والے کبھی خوشحال زندگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی زندگی میں اللہ کا دین نہ ہے بیٹا چار بنو بیٹا اللہ کو اپنے ساتھ لو ہاں جب تم یہ کہو گے میں اللہ کی نبی کا امتی ہوں اور میں پوری دنیا کی قوموں کا ذمہ دار ہوں اور میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کی زندگی کرتی بنا رہا ہوں جس دن تیرے دن میں بات آئے گی اللہ پوری قدرت کے ساتھ ہو جائے گی اللہ اپنی قدرت کے ساتھ میرے ساتھ ہوں گے تیری دنیا اور آخر کے مسائل کا حل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا کے حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا کے سرمایہ سرواچاروں کے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا کے ٹیکنالوجیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے اور تیرے اور پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل حل اس سارے کے کائنات کے ہاتھ میں ہے سب کائر پیدا کیا ہے اس کے ارادے کے بغیر سڑک کا پتا نہیں ہو سکتا یہ کیا کر سکتے ہیں دنیا کا ہر انسان پیشاب کرنے والا کا محتاج ہے چاہے کچھ وہ کوئی بھی ہو نکالنے میں اللہ کا محتاج ہے اگر اللہ اس کے ساتھ کو روک دے اس ہاتھ کو نکال سکتا ہے یہ بات ہم اپنی ذات سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے اس ایمان کی مجلسوں کو قائم کریں تاکہ ان کے ذہنوں میں اللہ اور اللہ کی قدرت کا یقین آئے آفت اور آفت کا انتظار آئے جب تک آخت کا انتظار نہیں ہوگا آدمی صحیح نہیں چلتا آج کہ جتنے یہ چھکے پنجے دینداروں میں غیر دینداروں میں آپس میں جتنے ہیں نا اسی لیے ہے کہ آپس کا جزا نہیں ہے یہ نہیں ہے مجھے مرنا ہے آج دنیا کے انسانوں کے آنکھوں میں دھول ڈال دوں گا لیکن موت کے بعد تو ابھی وہ ابھی کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور مجھے میرا حصہ دینا ہے اگر یہ انتظار اور یہ یقین کی گہرائی کو سکتا ہے کہ آدمی سچے اچھا، پنجے اسی کے ہوتے ہیں میرے دوستوں ہماری ضرورت ہے ہماری سب کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ایک ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی صاحب ہماری محنت کو اپنی زندگی کا کام بنائے اپنی زندگی کے نظام میں اس کو داخل کریں ذمہ داری سمجھتا ہوں میں گھر کا بڑا ہوں گھر کی ذمہ داری سمجھتا ہوں میں بیوی کا شوہر ہوں بیوی کی ذمہ داری سمجھتا ہوں اولاد کا باپ ہوں وہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کبھی یہ بھی سوچا میں اللہ کا بندہ ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے یہاں تو بہت بہت رسول اللہ علیہ کا امتی ہوں آج آپ کو سلیم کا امتی ہوں میری کیا ذمہ داری ہے ضرورت ہے صحابہ صحابہ کو اللہ نے دنیا میں چمکایا اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا جو ذمہ داری اللہ کے نبی نے ان کو دی تھی تو اس ذمہ داری کو ہر حال میں پورا کیا چاہے پیٹ پر سب سب آندری کی باب آئے اور جب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو جان دیں گے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا اور انہوں نے اپنے گھر میں اپنی اولاد کی تربیت کسی لائن سے کی کے بارہ چودہ چودہ سال کے بچے یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کے میں جانا ہے ہمیں اللہ کے نام پر ہمیں اپنا اپنی جان دے دینی ہے یہ جذبہ اتنا کہاں سے آیا یہ جنتا گھروں سے آیا لوگ کہتے ہیں کیا پر سوسائٹی بہت بگڑی ہوئی ہے سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے کیا آپ بگڑے ہوئے ہیں میری یعنی سوسائٹی تو میرے گھر سے شروع ہوتی ہے آدمی کی سوسائٹی تو گھر سے شروع ہوتی ہے میرے یعنی گھر میں تم نے کون سا ایمان کا ماحول بنایا محمد رسول اللہ اللہ صلی وسلم مبارک زندگی تم نے اپنے گھر میں کہاں لا کے رکھی ہے وہ وہ تقریب والی زندگی وہ سب تحمل والی زندگی وہ غریب پروری کی جذبات والی زندگی تم نے اپنے گھر میں زندہ کی ہے نہیں کی ہے تیرا چھوٹا بچہ تو سب سے پہلے تیرے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اسے سب سے پہلے تیرے گھر کا ماحول ملتا ہے پیارے حضرت محمد رسول اللہ صاحب نے اس بات کو امت کے سامنے رکھا ہے کل مولود یوں ہی ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی سیدا خدا نے پہلے سے رکھی ہے ماں باپ کو بھی خوشی بناتے ہیں کون بناتے ہیں ماں باپ کوئی نسلانی نسلانی کیوں بناتے ہیں رہتے ہیں ماں باپ کا جو باپ کا جو باپ اس کو فکر ماں باپ فکر وہ سب کا تک مواد سے مستقر ہوا ہاں۔ جا رہا ہے میں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنا پھر اپنے گھر کو مسلمان کا گھر بنا اپنے کاروبار کو مسلمان کی کاروبار بنا اور پھر پوری دنیا میں اس کو زندہ کرنے کی محنت کرا ہاں۔ یعنی انسان جب جب یہ محنت کر ہاں، کے تین پر چلنے کی طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا ہاں، کر لیں ہاں، اور محنت کر کے دین پر چلنے کا ماحول بنا دیں باقی چلنے میں دو چیزوں کا محتاج ہے چلنے کی طاقت قوت اس کے خود موجود ہونی چاہیے اور چلنے کے لیے راستہ ہموار ہونا چاہیے ہاں۔ اگر راستہ نہیں ہے اس میں استعداد ہے طاقت ہے لیکن راستہ ہی نہیں ہے کیسے چلے گا ایسے دین پر چلنے کے لیے ہاں، سب سے پہلے محنت کر کے دین پر چلنے کی استعداد اور طاقت ایمان بنا کر نماز کو ہاں، چاہیے ایمان اور نماز اگر ہاں۔ محنت کر کے صحیح ہاں، زندگی میں زندہ کر سکتا ہے ہاں، اس کے ذریعے خدا کے پورے دین پر چلنے کی تعداد پیدا ہو جائے گی یہ نماز نہیں چھوٹے بچوں والے ندی والی محنت ندی والی نماز اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھنے کو کہا ہے ہاں بلو کما رائے میں اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں جیسے جی۔ ہاں۔ ہاں۔ دیکھ رہے ہو ہاں جی، جی۔ ایسے سوال نے فرمایا جباب صحیح جم تک ان تباہ صحیح نہ سوال کر محنت کر کے اللہ کا دھیان اتنا پیدا کر لے کہ گویا کو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر اتنا نہیں تیرا اندر پیدا ہوا تو کم کم سے اتنا پیدا کر لے کہ اللہ کو یہ صفت ایسا میں نماز بنا تھا صحابہ نے محنت کر کے اپنی نماز اور کرنے کو بنایا تھا ہاں اگر اکت کا کلبہ نماز پسند کا بھی بن جائے گا لیکن یہ دونوں نہیں ہے ہاں۔ آج آپ امت میں نماز کے دماغی حساب رکھا سے اور جو نمازوں کا حال کیا ہے آپ کے دور نماز جو آتے ہو مشرف پور میں باہر کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہیں گے آزاد ہو گئی ہے کھڑے باتیں کریں گے ہماری نماز ہے بڑی بات باتیں نماز نماز تو نماز ہے عبادت ہے نماز تو عبادت ہے ہمارے تمام آزاد ہے لادہ سے موڑا کمرہ سے ہاں؟ پکوانا تبدیل کی محنت میں جو ہم سب سے ایک بات کہی جا رہی کہ میرے بھائی موت روزانہ قریب آ رہی ہے موت سے پہلے پہلے موقع ہے کچھ کر لینے کا اپنے کو بنانے کا قبر میں پوچھا یہ نہیں جائے گا کیا بنا کے آیا ہے کیا بنا کے ہے دنیا میں یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں یہ پوچھا جائے گا کیا بن کے آیا ہے تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہے تو نبی کا امتی بن کر آیا ہے تو اللہ کی حفاظت اور اللہ کے آگاہی زندگی بنا کے آیا ہے پوچھا جائے گا خبر میں سب سے پہلے اسی ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا دل میں کیا یقین لے کر آیا ہے اللہ کے پلنے یقین لے کر آیا ہے دکان کے پلنے یقین لے کر آیا ہے اللہ زندگی بندے کا دل لے کر آیا ہے یا دنیا کی چیزوں کی بننے کی امید لے کر آیا ہے کیا لے کر آیا ہے اس کے طریقہ زندگی گزار کیا ہے محمد نبی ہو یہ دوستوں لیے دنیا کی زندگی میں آپ کی محنت کر کے اپنے آپ کو بنا ہے محنت ہے میرے دوستوں محنت میں اپنے کو یاد رکھو یہ دوستوں سو کلو نبے کلو کا جو بدن ہے نا یہ بدن جہاں لگے گا آگے وہی بنے گا ہے تو اس کو سامنے رکھو یہ کی قربانی کو के रूपायण में भूल जाएंगे चंदन क्या करे कुछ भी नहीं कहता دو لائن لائن بنائی تھی کی تو ہم نے جنت کے بدلے میں کچھ کھانا بھی ہاں۔ ہاں۔ نہ ہاں۔ دنیا میں لوگوں کے لیے ہے آدمی چاہے کتنا ہی کمائے ڈیڑھ روٹی میرا کھاتا نہیں ہے ہاں۔ آدمی چاہے جتنا کمائے ڈیڑھ روٹی زیادہ کھاتا نہیں ہے ہاں۔ فیکٹری کا مالک ہے وہ کھاتا ہے ڈیڑھ روٹی اور فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور کھاتا ہے پانچ روٹی تیس چالیس روپئے مانتا نہیں کیا پچاس لاکھ کی گاڑی ہے لیکن اس گاڑی کو کتنا استعمال کر پائیں گے تو کار ہے آفس ہے اس کا ہاں، اس سے زیادہ استعمال کرتا ہاں؟ گاڑی ہاں، استعمال سے میں فون تو بھائی میرا فون کارڈ آپ بات سن بھائی بات سن ایک بندے نے فون کاٹا اور تجھے کہا بھائی میں میسج کر رہا ہوں نا میں نے تجھے میسج بھی کیا رو رہا یا پھر آگے سے کہہ دیا ہائے تو تم مطلب میسج جو لوگوں کا پوچھ یار کیا فون کاٹ یار میں ہائے پائے والے نہیں ہوں میں آج کی بات کیے میسج کیا فون تو اٹھا

میں رہا ہوں پرن چیتا یار شاہ

یہ یعنی بیان لگا ہوگا چلو میں جھوٹ بول رہا مانا چلو میں نے کبھی منع کیا چائے سے کبھی منع کیا چل پانچ دس سو پچاس کیے ہاں۔ بس میری یہی تو بات بھی ہماری کو سمجھتا اور بندہ تو اچھا ہے لیکن تیرے اچھا میں ہاں؟ یہ یہ بتا ہے ہاں۔ جو جی۔ مشہور ہےڑے ہاں، ہاں۔ ملک میں سفر ہونے کے لیے جیل میں دبت دے رہی چائے پینے کا تین چائے میرا بھائی نہیں کیا میں باندھ نا سے ابھی میری شیراک کی طرف سے دھیان لگا جو پوچھ لے سب صاف بات کرتا ہوں اچھا یہ تین دن کا تیرہ ایمانداری سے مزاح آ رہے ہیں ہاں۔ کون سا یہ تو تین خرابی ہے بھی دے دی سر سامنے یہ دیکھا ابھی اس کو تھوڑا میں نے ٹیسٹ کیا نا باتوں باتوں میں یہ دیکھ ابھی اسی نیچے والا بات میں دیکھ بولے آپ کو کیوں بولے پھر میں روک دوں کیا حال ہے میرا چار منٹ ہم چار مہینے لگائیں گے ہمیں تھوڑا دیں گے چارو دے دیا گھر کے برتن پہ دیکھ کر اللہ کے دین پر لگا دیا برتن اس سے بنوا داما دیتے بند رہے گا म्हणजे पूर दिवस चालते ठीक आहे